صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا بثلاث الطيب والمرأة الصالحة وقرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين العالمین برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیز نوجوانوں الحمدللہ سلسلہ درو سیرت امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ذمن میں ہم نے سیدہ حفصہ بنت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی انہا کے بارے میں درس سابقہ میں کچھ باتیں عرض کی سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بے تبار حسب بے تبار نصب ایک عظیم خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر ان کو یہ شرف ہے سیدہ عائشہ کے بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سے خلفاء راشدین میں سے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ جو ہے تقریباً اس کی مدت مدت جو ہے وہ تیس سال یعنی علامن حاج نبوت کہ جو نبوت کے کام باقی رہ گئے تھے وہ اس تیس سالہ مدت کے اندر آ کے پورے تو اس لیے اس کو کہتے ہیں خلافت راشدہ تو خلفاء راشدین میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر ہیں سیدنا عمر ہیں سیدنا عثمان ہیں سیدنا علی ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد پھر سیدنا حسن ہیں تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع کر لی تو خلافت راشدہ کا دور جو تھا وہ ختم ہو بعد میں بھی الحمدللہ بڑے مختلف ادوار میں سیدنا معاویہ کے زمانے میں اسلام کی بہت بڑی ترقی ہوئی اور صحیح معنی میں آپ نے آپ کے دور سے بحری جنگوں کا آغاز ہوا اور سیاست مدن اور پوری ترتیب جو ہوتی ہے اس کے مطابق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم کارنامے میں لیکن ان سب کے باوجود وہ جو لفظ تھا خلافت راشدہ کا اس کی مدت حضور نے فرمایا تھا سلاسون سن سن تیس سال تو اب یہ ہے کہ یہ شرف جو ہے صرف دو بیویوں کو ہے کہ ان کے والدین جو ہیں وہ خلفاء راشدین ہیں ایک سیدہ عائشہ ہے جس کے ابا ابو بکر ہیں وہ خلیفہ راشد ہیں خلیفہ بلافس اسی طرح سیدہ حفصہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کے والد بھی سیدنا عمر بن ابن ہیں جو خلیفہ راشد ہیں اور ثانی الخلفاء ہیں اور یہ دونوں جو ہیں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر وزیر النبی المصطفیٰ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے وزیر تھے اور اگر کوئی مسئلہ ایسا ہوتا جس میں وحی کے علاوہ مشورے کی ضرورت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جس مسئلے میں ابو بکر اور عمر کی ایک رائے ہو جائے تو پھر اور کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یعنی یہ اتنا بڑا مقام تو اب سیدہ حفصہ جو ہیں وہ بنت خطاب ہیں عمر بن الخطاب ہیں آپ کے چچا زید بن الخطاب ہیں آپ کی پھوپھی سیدہ فاطمہ ہے تو ہر لحاظ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شرف زوجیت بخشی اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنے میرے آقا کے نکاح ہیں وہ منش ہے خدا بندی اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ عبادت و ریاضت میں بھی انتہا پہ انتہائی عابدہ آپ کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے وہ عبادت میں یعنی کتنا بڑا مقام ہے کہ آج اگر بڑے سے بڑے آدمی کی بیٹی کا مسئلہ ہو خدا نہ کرے جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے گھروں میں ہوتے ہیں تو اس کے والدین آئیں گے اس کے بھائی آئیں گے اس کے عزیز آئیں گے اقارب آئیں گے بھی یہ مسئلہ حل ہو جائے لیکن یہ مقام صرف سیدہ حفصہ کا ہے کہ حضرت کیسے ابن زید فرماتے ہیں کہ حضور نے بی بی حفصہ کو ناراض ہو کے طلاق دے دی اصل بات یہ تھی کہ بی بی صاحبہ کے اندر کچھ تھوڑا سا غصہ زیادہ تھا اور طبیعت میں مزاج میں تیزی اور یہ اسباب بھی ہیں جب آدمی بڑے خاندان کا ہوتا ہے تو چھوٹی بات بھی برداشت نہیں کرتا یہ اسباب بھی تو بی بی افسا کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضور پاک نے ناراض ہو کے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا لیکن حضرت ایک سب نے زید فرماتے ہیں کہ آپ نے طلاق دے دی اب آپ اندازہ کریں سید حفصہ کے مقام کا کہ حضرت نے دے دی کیا ارادہ فرمایا بات دیکھ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا یعنی آپ اندازہ کریں میں نے عرض کیا نا کہ آپ کے جھگڑے ہوں تو کون ہے بڑے سے بڑے اولیاء اللہ کے جھگڑے ہوں تو کون ہے بڑے سے بڑے محدثین کے گھر میں جھگڑے ہوں خلفاء کے گھر میں جھگڑے ہوں لیکن یہ مکان تو پھر سیدہ حفصہ کا ہے کہ اللہ نے جبریل بھیجا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ راجی رہا فنحا رہا سبا وطن قوا وطل کہ میرے نبی آپ فوراً رجوع کریں بی بی ہفتہ آپ طلاق واپس لیں آپ رجوع کر رہے ہیں چونکہ یہ تو بہت بڑے روزے رکھنے والی ہے رات کو جاگنے والی ہے میری عبادت گزار ہے آپ اس کو چھوڑ رہے ہیں یعنی اس بیوی کا کیا مقاب ہوگا کہ جس کی سفارش آسمانوں سے آئے جس کا نکاح بھی اللہ کے حکم سے ہو اور اگر حضور طلاق دے دیں تو پھر اللہ سفارش فرمائے نبی کہ آپ رجوع کر لیں اور ساتھ اتنی بڑی توصیف اللہ نے بیان کر دی کہ انہا سبا متن قبا متن کہ وہ بہت بڑے روزہ رکھنے والی ہیں بیوی صاحبہ اکثر روزے تھے ہوتی اور موت تک آپ نے نہیں چھوڑا ہمیشہ آپ نے روزے کے ساتھ گزارا اسی طرح سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقام علم بھی پوچھا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میرے صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں یا جو ہدیبیہ میں شریک حدیبیہ سے مراد یہ ہے کہ جو بیت میں شریک ہوئے تھے جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ اللہ اذ اللہ تحت فعلم ما قلوبهم اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تحقیق یعنی لام ابتدائی ہے قد حرف تحقیق ہے راضی رضی کا سیوا ہے یہ نہیں کہ اللہ راضی ہوگا اللہ راضی ہو گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ تحت الشجرہ کہ میرے محبوب ہم تحقیق راضی ہو گئے ان ایمان والوں سے جنہوں نے اس درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ما فی قلوبهم اور ہم جانتے ہیں جو ان کے دل میں ہے وہ اندر باہر سے سونا ہے وہ اندر باہر سے کھڑے ہیں وہ اندر باہر سے وفادار محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بیت حدیبیہ والوں کا مقام تھا اور اس سے بھی آگے اللہ نے دوسری عید میں فرمایا کہ میرے محبوب جب وہ آپ کی بیت کر رہے تھے ایک ہاتھ آپ کا تھا ایک صحابی کا تھا اور ان دونوں ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ تھا کتنا بڑا مقام ہے اس لیے حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ اصحاب ہدے اور غزوہ بدر کہ غزوہ بدر کے وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرواش تم اے بدر والو اللہ نے تمہیں خوشخبری دے دی ہے کہ اب جو چاہو کام کرو اللہ تمہارے گناہ معاف کر چکے ہیں تم جنتی ہو یہ معنی نہیں ہوتا نوز بلّہ کہ اب تم گناہ کرو کہ اب تمہیں اجازت مل گئی ہے اب تمہیں چھٹی ہو گئی ہے اب تمہارے لیے گناہ نہیں یہ معنی نہیں ہوتا مانا یہ ہوتا ہے کہ جن پہ اللہ راضی ہو جائے اللہ جنت کی جن کو بشارتیں دے دے پہلے تو ان کو گناہوں سے روک دیتے ہیں وہ گناہ کرتے نہیں اور اگر کبھی تقاضا ہے بشی سے ہو جائے تو پھر توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے پھر ان کو فوراً توبہ کی توفیق ہو جاتی ہے بڑی سی بڑی غلطی بھی ہو جائے توبہ نصیب ہو جائے جب توبہ نصیب ہو گئی تو گناہ ختم ہو تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے تو سارے صحابہ شان والے ہیں صحاب بدر ہیں اصحاب حدیبیہ ہیں اسی طرح غزوہ عہد کے شرکا ہیں اسی طرح عشرۂ مبشرہ ہیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ مہاجرین و انصار ہیں یہ سب جو ہیں شان والے ہیں سب جنتی ہیں سب حق والے ہیں سب صداقت والے ہیں سب وفا والے ہیں اور حضور کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا تھا حضور کی صحبت کے لیے لیکن جیسے انبیاء کی شان ایک دوسرے سے زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح صحابہ میں بھی شان اس لیے حضور نے فرمایا کہ ادے اور بدر والے جو ہیں وہ دو زخ میں نہیں گئے تو بی بی حفصہ فوراً بول پڑی ان نے کہا یا رسول اللہ آپ کیسے فرماتے ہیں کہ وہ نہیں جائیں گے قرآن تو کہتے ہیں کم رزوہا ہر آدمی آئے گا جہنم تک تو جب ہر آدمی آئے گا قرآن نے تو خاص نہیں کیا نا کہ فلاں نہیں آئے گا قرآن تو الل اطلاع کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں مگر جس نے جنت پہ جہنم پہ آنا بھائی مل کو ملا بھارت تو آپ کیسے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سا آپ نے شاید پوری آیت پہ غور نہیں کیا آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نظر غالبین کہ آئیں گے تو سب گزریں گے تو سب وہ پل سراج جو ہے وہ جہنم کے اوپر ہوگی سب اوپر سے گزریں گے لیکن مومن گزر جائیں گے اور کافروں کو اللہ جہنم میں ڈال دیں گے تو لہٰذا وہ تو ایک مرور ہے ایک ورود ہے اس کا مانا یہ تھوڑا ہے کہ نعوذ باللہ صحابہ داخل ہوں گے مانا ایک ہے وارد ہونا آ کے گزر جانا ایک ہے جہنم میں داخل ہونا تو یہ لوگ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے ورود تو ہوگا مومن گزر جائیں گے بلکہ بعض احادیث مبارک میں آتا ہے کہ پل سے پہ جب مومن گزریں گے بعض تو ایسے گزر جائیں گے جیسے کل برق الخاطف جیسے آسمان کی بجلی چمکتی ہے ایسے تیزی سے گزر جائیں گے اور بعض جو ہیں جیسے تیز دوڑنے والا گھوڑا گزر جاتا ہے ایسے گزر جائیں گے اور بعض تیز چلنے والے گزر جائیں گے بعض ایستا ایسا گزر جائیں گے لیکن گزر جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے لیکن کافر جو ہے وہ تو گزر بھی نہیں سکے گا اور فوراً جہنم میں گرا دیا جائے تو لیکن بی بی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ بی بی حفصہ نے فوراً سوال کر دیا کہ اور پوچھ لیا اسی طرح محدثین نے لکھا ہے کہ تقریباً ساٹھ احادیث ایسی ہیں کہ جن کی روایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے بی حفصہ نے ساٹھ حدیثوں کی راویہ اور اسی طرح یعنی آپ کے علم کا یہ عالم تھا کہ آپ کو کبھی کبھی مسائل کے لیے حضرت عمر بھی پوچھتے ہیں حالانکہ حضرت عمر خود خلیفہ راشد ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اب کریے زبان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محدث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وزیر النبی المصطفیٰ ہیں لیکن ان کو بھی مسائل میں کبھی کبھی اپنی بیٹی سے رجوع کرنا پڑتا ایک دفعہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے کتنا عرصہ علیحدہ رہ سکتا ہے اب جب یہ مسئلہ پیدا ہوا تو مختلف باتیں ہوتی رہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی سے رجوع کیا بی اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھے کہ شریعت کے معاملے میں شرم نہیں ہوتا شرعی مسائل پوچھنے میں ایک حق بات کی تلاش میں تو اس میں کوئی شرم نہیں ہوتی شرم کی بات جو ہے وہ گناہوں میں ہوتی ہے شرم کی بات منقرات میں ہوتی ہے شرم کی بات اللہ کی نافرمانی میں ہوتی ہے شرم کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہوتی ہے لیکن اگر کوئی مسئلہ تحقیق مسئلہ کے لیے ایسی بات پوچھتا ہے کوئی کہے دیکھیں جی باپ نے بیٹی سے کیوں پوچھا اگر بیٹی عالمہ ہے تو اس سے باپ پوچھے اچھا ایسا کوئی مسئلہ ہو تو بیٹی بھی باپ سے پوچھ سکتی اسی لیے قرآن باغ نے واضح کر دیے کہ اللہ اللہ الحق حق سے کیا پردہ تو حضور حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بی بی حفصہ سے رجوع کیا کہ آج کل یہ مسئلہ بڑا اختلافی ہو گیا ہے کہ بھئی ایک مرد جو ہے اپنی بیوی سے کتنے عرصے کے لیے جدا ہو سکتا ہے تو بی بی افسر نے فوراً کہا انہوں نے کہا امیر البومی کمال کی بات ہے آپ نے قرآن نہیں پڑھا تو حضرت عمر حیران ہو گئے حضرت قرآن شریف میں تو کسی جگہ یہ مدت لکھی ہوئی نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں مدت کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک آدمی کا شوہر اگر فوت ہو جائے عورت کا تو اس کی عدت وفات کتنی ہے کہ ایک عورت ہے اس کا شوہر فوت ہو گیا اب اس کی عدت قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اربا اشور اشورن و اشرا چار مہینے اور دس دن اور یہ عدت جو ہے اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن سے شوہر فوت ہو جائے یہ بھی اچھی طرح مسئلے کو ذہن میں رکھ رہے ہیں مثلا ایک آدمی ہے دوسرے ملک میں ڈیوٹی کر رہا ہے اس کی بیوی بیچاری کو پتہ ہی نہیں لگا کہ تمہارا خاون فوت ہو گیا اس کو خبر ہی چار مہینے دس دن کے بعد ملی ہے تو گویا عزت گزر گئی اب یہ نہیں کہ وہ اس دن سے عزت شمار کرے جب اس کو اطلاع ملے یا جیسے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بھی ہم مکہ مدینہ میں ہیں اور یہاں کسی کا شوہر فوت ہو گیا اب وہ بیچاری یہاں تو رہے گی نہیں لازمی بات ہے کہ واپس اپنے ملک میں جائے گی جی اپنے گھر جا کے شوہر کے گھر میں عزت گزارے عدت اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جس دن سے وفات ہوتی ہے ہاں جتنے دن بچے ہیں باقی گزار اور عدت میں اسی طرح دو مسئلے ہوتے ہیں ایک عدت ہوتی ہے کہ عورت کو مثلا خامند مر گیا تو اس کا اب وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وزاں ہے اس کی قدت میں پھر چار مہینے دس دن نہیں دیکھا جاتا یا زان ہم دیکھا جائے گا کہ جب وضا دو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا ایک مہینے کے بعد ہو گیا عدت ختم ہو گئی کیونکہ منشا عدت یہ ہے شریعت کا کہ اگر خامد مر جائے تو اس عورت کے بارے میں یہ تسلی ہو جائے کہ اس کے بطن میں کوئی نطفہ تو نہیں ہے اور چار مہینے کے بعد نفق روح ہو جاتی ہے بچہ حرکت کرنی شروع کر دیتا ہے پھر وہ یعنی ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی اس میں خدشہ رہ جائے یا اس میں شبہ رہ جائے آج کل تو خیر مقصد یہ ہے کہ میڈیکل بھی اتنا ایڈوانس ہے کہ وہ ایک مہینے کے حمل کا بھی بتا دیتے ہیں بلکہ پندرہ بیس دن کا حمل بھی ہو تب بھی وہ یعنی رپورٹ لے کے پیشاب وغیرہ کی تو بتا دیتے ہیں لیکن بہرحال شریعت کے احکام تو اتنے واضح ہوتے ہیں اتنے ناطق ہوتے ہیں اتنے یقینی ہوتے ہیں کہ اس زمانے میں تو لباٹری نہیں تھی تو ایک عرب کو ایک بدو کو مسئلہ سمجھایا جائے تو کیا کہیں تو اللہ نے ایسے احکام بتائے ہیں کہ جس کے لیے کسی لیبارٹری کی ضرورت نہیں ہوتی جو متیقن ہوتے ہیں حقیقی ہوتے ہیں جس میں شبہ کوئی نہیں ہوتا تو اب دو طریقے ہو گئے اگر حاملہ ہے بس حمل اس کی اچھا مثلاً حاملہ ہے لیکن ہے ایک مہینے کی حاملہ تو اب صاف بات ہے کہ حمل تو وضع حمل تو ہوگی نو مہینے کے بعد اور شریعت کی حکم تھا چار مہینے دس دن اب وہ بیچاری نو مہینے تک انتظار کرو تاکہ وضع حمل اس کی تو اسی لیے بی بی صاحبہ بی بی نے فوراً کہا انہوں نے کہا کہ دیکھیں اللہ نے جب چار مہینے دس دن رکھا ہے کہ چار مہینے دس دن کے بعد اب وہ عدت سے نکل گئی اب وہ سوگ سے نکل گئی ہے اب وہ غسل کرے اچھے کپڑے پہنے اپنی اپنے آپ کو سنبھالے اور تاکہ اس کے لیے اور پیغام آنے چاہیے خطبہ آنا چاہیے اور اگر کوئی اب خطبہ کرنا چاہے تو عدت کے بعد ہی خطبہ کر سکتا ہے تو جب اللہ نے چار مہینے دس دن رکھے اس نا یہی حکمت ہے کہ اس سے زیادہ دور دے رہنا چاہیے ورنہ اللہ چھ مہینے رکھ دیتے دو سال رکھ دیتے تین سال رکھ دیتے تو اب سیدنا عمر رضی اللہ تعالی نے سمجھا کہ ہاں واقعی بھائی قرآن پاک کے اس مسئلے میں تو بہت بڑی حکمت ہے لیکن وہاں پر ابھی بھی کی نظر پہنچی لیکن حضرت عمر کی نظر نہیں پہنچی یعنی اتنا اللہ نے ان کو قرآن کا علم عطا فرمایا تو پھر حضرت عمر نے ایک فیصلہ کر دیا کہ بھی کوئی آدمی جو ہے چھ مہینے سے زیادہ دور نہ رہے پسند فوج میں ہے مجاہد ہے غزوات میں ہے اسفار میں ہے تعلیمی اسفار میں ہے اچھا وصولی امبال میں ہے چھ مہینے سے زیادہ غائب نہ رہے چھ مہینے کے اندر لازمن ایک دفعہ اپنے گھر میں رجوع کرے تاکہ اپنے حقوق کے جو ہے وہ ادا کر سکے تو یہ ایک قسم اچھا ایک یہ ہوتا ہے کہ اگر میاں بیوی اپنی مصالحت کے ساتھ یعنی میاں بیوی کے اتفاق کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں کہ بھائی میری نوکری ہے میرا مسئلہ ہے اور مجھے تو سال میں ایک دفعہ چھٹی ملے گی مجھے تو ہر چھ مہینے کے بعد چھٹی نہیں ملتی تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب بنائے تو آدمی اپنے بچوں کے علیحدہ نہ رہے بیوی کے بغیر نہ رہے کیونکہ جب گھر میں بیوی نہ ہو بچے نہ ہوں تو گناہوں سے بچنا مشکل ہو جائے اور اگر وہ اتفاق سے وہ کہے کہ ہاں ٹھیک ہے میں راضی ہوں آپ جائیں اور آپ کو بھی اطمینان ہو کہ میری بیوی بہت اس کی عزت اس کا سکنا نفقہ خرچہ کھانا پینا جان مال ابرو محفوظ ہے تو آپ زیادہ مدت بھی باہر رہ سکتے ہیں یعنی یہ ایک عام قیدا ہے کہ اس سے زیادہ باہر نہیں رہنا چاہیے ورنہ زیادہ ہو سکتا تو بہرحال بھی, بھی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یعنی وہاں آپ کی نظر اور اسی لیے یعنی علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی محافظ ہے قرآن جو ہے وہ بھی ہے ایک تو آپ تعلیم یافتہ تھی لکھنا پڑنا جانتی تھی یعنی حضور کی بیویوں میں یہ امتیاز بی بی حفصہ کو ہے کہ لکھنا پڑنا جانتی اور انہوں نے بی بی شفا ادویہ سے سیکھا اور اسی طرح یہ بھی شرف ہے کہ انہوں نے حضرت زید سے قرآن جمع کرایا اور ابو رافع سے قرآن جمع کرایا اور وہ مصحف مصحف سیدہ حفصہ کہلایا رضی اللہ تعالیٰ اور یہ بھی ہمیں اس کا کوئی تاریخ میں انکار نہیں کر سکتا کہ جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رات کے مطابق قرآن کو جمع کرنے کا سوچا تو پھر یہی نسخہ بی بی حفصہ کا جو تھا اس سے استفادہ کیا تھا اور پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد یہ قرآن جو ہے میرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیا جائے تاکہ وہ اس سے استفادہ کریں تو یہ بڑا اعزاز تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یعنی محافظہ قرآن اور قیامت تک جب قرآن پڑھا جائے گا تو وہ مصحف تو وہی ہے جس سے سیدہ عثمان نے جمع کیا وہ صاف سیدہ آپ کا اللہ ہوتا کیونکہ اس دور میں اصل میں یہ ہوتا تھا جیسے آج کل بعض روافظ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ مصحف نہیں ہے یہ جو مصحف ہے یہ قرآن جو ہے یہ تو تین صحابہ کا جمع کیا ہوا ہے مصحف فاطمہ جو ہے وہ الگ ہے مصحف علی جو ہے وہ الگ ہے تو یہ بہرحال ایک باتیں ہیں جو آپس کے اختلافات کی بنا پر بعض راویوں نے اخباری قسم کے لوگوں نے پھیلا دی ورنہ آج بھی الحمدللہ للہ سن یمن کے علاقے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنی قلم سے لکھا ہوا قرآن موجود ہے یعنی وہ قرآن ملا ہے جو سیدنا علی نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے اور پھر اس کو انہوں نے محفوظ کر دیا ہے ماشاء اللہ اور اس پہ انہوں نے بڑا خرچ کیا ہے حکومت یمن نے اللہ جزائے خیر دے کیونکہ وہ اوراق بے انتہا بوسیدہ ہو گئے تھے وہ تو ہاتھ رکھا سے پھٹ جاتے تھے اس لیے ان کی حفاظت کے لیے ان پہ انہوں نے خرچ کیا اس کو پھر جدید کیمیکل سے محفوظ کیا گیا اور وہ رکھ دیا گیا ہے لاکھوں آدمی جاتے ہیں زیارت کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی قلم سے لکھے ہوئے قرآن میں اور ہمارے پاس جو قرآن ہے ایک حرف کا فرق بھی ایک آیت کا بھی فرق ہے اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی لیکن پھر بھی اگر ایک بات ہو کہ بھی میں نہ مانوں تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اصل قرآن جو ہے وہ امام مہدی کے پاس ہے اور امام مہدی نے غار میں رکھا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں قرآن بعض روایات ایسی بھی ہیں ان کی اللہ عالم کہ ساٹھ ہاتھ لمبا قرآن ہے تو پتہ نہیں وہ پڑھے گا کون یہ چل کے پڑھنا پڑے گا وہ ہے کہ بیٹھے تو نہیں پڑھ سکتا ساٹھ ہاتھ تک قرآن شیف جا رہا تو آپ کیسے پڑھیں گے تو اس کے بعد اچھا کئی دفعہ ایسا بھی ہو آپ نے کہا بھی چلو اتفاق کر ہیں جب تمہارا قرآن آئے گا آپ اسی کو پڑھیں جب تک نہیں آتا اس وقت تو اس پر عمل کر لو لیکن اس بات پہ بھی راضی نہیں ہوتے اللہ ہدایت کافی ہم آپ کو لکھ دیتے ہیں کہ جب امام مہدی تمہارا قرآن لے کے آئے گا ہم آپ کا قرآن پہ عمل کر رہے ہیں لیکن جب تک وہ نہیں آتا ہے اس وقت تک تو تم اس پہ عمل کرو امت بغیر قرآن کے تو نہ رہے نا اب یہ اچھا امام ہے کہ قرآن بھی لے کے خود بھی غار میں چھپ گیا اور قرآن کو بھی چھپا کے بیٹھا ہوا ہے جب لوگ مر جائیں گے مردوں کو آگے دے گا قرآن جب قیامت ہو جائے گی بردے لوگ باقی رہیں گے کس کو عمل کے لیے کس کو قرآن دے گا قرآن چھپانے کے لیے آیا ہے سنانے کے لیے آیا ہے اللہ نے اپنے نبی پہ جو قرآن بھیجا ہے بیان کے لیے بھیجا ہے کہ چھپا دینے کے لیے بھیجا کہ اللہ کے قرآن کو چھپانا ہے آیات کو چھپانا ہے مسائل کو چھپانا ہے اس وقت مذمت آئی ہے بنو اسرائیل تو بہرحال اسی طرح آپ دیکھیں گے جو آیات ہم نے درس سابق میں بھی پڑھی تھیں اور آج بھی پڑھی ہیں آیت تحریم کے بارے میں تو اس میں آپ اندازہ کریں کہ ان بیویوں پر یہاں اتاب ہے اللہ کی طرف سے اتاب ہے لیکن اتاب میں بھی کتنا لطف و کرم ہے جو ان بیویوں کے حصے میں آئے اب جناب یہ ہے کہ اس لیے علماء فرماتے ہیں نا کہ یہ شان ہے یہ شان محمد مصطفیٰ ہے اور یہ شان ازواج محمد مصطفیٰ ہے جو کسی کو نہیں ملا اب دیکھیں جب حضور کے خدمت میں ایک صحابی آئے تھے عبداللہ ابن مقصوم نابینا صحابی اور حضور مشغول تھے سردار بیٹھے تھے بات ہو رہی تھی لیکن حضور کی پیشانی مبارک میں بل پڑے تو اللہ کی طرف سے اتاب آئے لیکن اتاب میں لطف کیسا یعنی آپ قرآن میں غور کریں کہ یہ بظاہر اتاب ہے ناراضگی لیکن اس کتاب میں لطف و کرم کیسا ہے اللہ فرماتے ہیں و اللہ انجا آما وما یدری کلا اللہ یزکا او یزک کرو فتن فاؤ ذکرا اللہ فرماتے ہیں اوت اللہ حالانکہ کتاب کا مقام تھا نا تو اللہ فرماتے ابستا اللہ تھا آپ نے ماتھے پہ بل ڈالا آپ نے تیوری چڑھائی اللہ اللہ کسی نے چڑھائی نام خطاب براہ راست نہیں یا یعنی نہیں کسی نے حالانکہ صاف بات ہے کہ حضور صلی اللہ سے مراد ہے لیکن خدا یہ نہیں فرماتا آبستہ فرماتے ہیں آبس اللہ جیسے ہم کہیں نا مثلا تم نے یہ کام کیا نے کہا یار کسی نے بڑا یہ غلط کام نام نہیں لیا بھائی کسی نے کسی نے یعنی یہ کام صحیح نہیں کیا تو اللہ باغ بھی اسی طرح یہ لطف و کرم ہے کہ کتاب بھی ہے لطف بھی ہے اسی طرح یہاں بھی لطف و کرم ہے نبی پر بھی اور آپ کی بیویوں میں کہ یا یعنی اندازہ کریں ہے تو ناراضگی کہ آپ نے کیسے حلال کو حرام کر دیا لیکن خطاب النبی کے ساتھ ہو رہا کہ یا لم تحرم ما احل اللہ ما احل اللہ تبتغی مرضات ازواجک اے میرے پیارے النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو شان کا لقب ہے نا الرسول النبی المدثر المزمل یہ شان کا خطاب ہوتا ہے یعنی نام نہیں ہے کہ یا آدم اسکن اللہ باغ نے فرمایا یا سب نہ مریم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله نام ہے لیکن یہاں لقب ہے کہ یا ایوہ النبی لم تحرم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دی آپ اپنی بیویوں کو راضی کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ میرے حلال کو حرام کریں باقی اس تحریم کے بارے میں دو واقعات کا ذکر ہے ایک تو شہد والا قصہ جو مشہور ہے کہ بی زینب کے بعد دیر ہو جاتی تھی حضور نے اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے فرما دیا کہ آج کے بعد میرے اوپر حرام ہے اور ایک قصہ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور بی بی حفصہ کے گھر میں آئے تو بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی اور اپنے ابا کے گھر میں تشریف لے گئیں اپنے والد کو ملنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تب ہی تو آپ نے بی بی ماریا تبتیا کو حفصہ کے گھر میں بلا لیا اپنی خواہش اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اور یہ کوئی عیب نہیں ہوتا اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ دشمنان دین نے دشمنان اسلام نے مستشرقین نے ایسے واقعات کو ایک ایسا افسانوی رنگ دیا ہے جیسے رشدی نے اس نے بھی تو انہیں چیزوں کو دیکھ کے ایسا رنگ اختیار کیا حالانکہ بات یہ ہوتی ہے جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایک چیز آپ حلال کر دی ہے تو پھر حلال میں شرم کس بات کا اصل بات تو حرام سے بچنے کی اور ہمارے ذہنوں پر بھی ایسے پردے پڑ گئے ہیں کہ ہم بھی ان باتوں کو سن کے نوز بلا سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ کے نبی نے ایسا کیا بھائی اللہ کے نبی کے لیے جب ایک چیز حلال ہے ایسا کیا کیا مطلب جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پورے ہند میں پورے ہندوستان میں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پہ بنگلہ دیش پہ اور بھی قریبی ملکوں پہ وہ تہذیب ہندو کے جو اثرات ہیں وہی وجہ ہے کہ دوسری بیوی کا نام لینا بھی جرم سمجھا جاتا ہے یعنی کیا وجہ کیا ہے بھی ہندو تہذیب یعنی نام کا آدمی مسلمان ہے لیکن ایسی بات وہ چھوٹے جی چھوٹے ہمارے گھر میں عذاب ہو جائے گا فتنہ ہو جائے گا اور جی بیوی کی میری برداشت نہیں کرے گی نوز بلّہ یا تمہاری بیوی یا نبی کی بیویوں سے بھی زیادہ نازک ہے کیا بات ہے ہم نے اس تہذیب ہندو کو ایسا ذہنوں پر چڑھا لیا ایسا قبول کر یہ نہیں یعنی مانا کہ ضرور تم دوسری شادی کرو کوئی مسئلہ نہیں شادی دوسری کرنے کی اجازت ہے حکم نہیں کہ ہر آدمی دو شادیاں کرے لیکن اس کو عیب سمجھنا اور عذاب سمجھنا اور ایک بہت بڑا یعنی مرحلہ قرار دینا تو یہ بات جو ہے یہ تو پھر تہذیب ہندو کا اثر ہوا ہم پہ تہذیب نبوی کا تو اثر نہیں ہوا اور اسی طرح اگر ہماری بیویوں کو بھی پتہ لگ جائے تو وہ بھی نعوذ باللہ پورے گھر کو جہنم بنا دیں اچھا ویسے خاوند روزانہ گناہ کرے وہ کوئی بات نہیں اور بیوی بی کو پتا ہو کہ میرا خامن جو ہے بڑا معزز آدمی ہے خصوصی کلب اٹینڈ کرتا ہے خصوصی پروگرام اٹینڈ کرتا ہے اکثر اس قسم کے ان کے ہلے گلے ہوتے رہتے ہیں اچھا اس کو آ کے کوئی کہے کہ تمہارا خامد فلاں عورت کے ساتھ ٹائٹ ہے وہ کہ جی، مرد ہے مردوں میں ہوتی رہتی وہ ٹھیک ہے یعنی خامد کے زنا پہ تو راضی ہے نکاح پہ راضی نہیں خامد کو جہنم بھیجنے پہ راضی ہے جنت بھیجنے پہ راضی نہیں اس کا کیا علاج ہے دنیا آپ ایک سے ایک چیز دیکھ لیں آج یعنی بس آپ انڈیا میں چلے جائیں کوئی ایک شادی دیکھ لیں اس کے اندر جتنے آداب ہے کہ یہ جی مائیوں کی رسم ہے آج مہندی کی رسم ہے آج بری کی رسم ہے آج بر دکھائی کی رسم ہے آج جناب اس کے بعد جناب برات آئے گی پھر اس کے ساتھ وہ کو گھوڑے پہ بٹھائیں گے لوہے کا بیت پکڑوائیں گے ہاتھوں میں سرخ رنگ کے دھاگے باندھ گئے کیا ہے یعنی ساری زندگی ماں باپ نے خدمت کی اب لوہا حفاظت کرے گا اگر ایسی بات ہوتی کہ لوہا حفاظت کرتا ہوائی جہاز تو نا جس سے لوہے جو بنے ہوتے اگر لوہا محافظ ہوتا تو کوئی بحری جہاز نہ ڈوبتا اگر روحا محافظ ہوتا تو کچھ چاہیں کہ جو ہے سپاہی کا ذریعہ ہی نہ بنتا وہ روح تمام رسومات جو ہیں بلکہ بعض گھروں میں تو یہ بھی عالم ہے کہ جو دولہا دلہن کے لیے بستر تیار کرتے ہیں اس کے لیے گھوڑی کی لگام نیچے بچھاتے ہیں بستر کے کیونکہ بھائی ہمیشہ بیوی اس کو لگام ڈال کے رکھے ہاں ہاں یہ مذاق نہیں ہے آپ جا کے دیکھ لیں پوچھ لیں اچھا اسی طرح اب یہ بھی دنیا میں رسم ہے کہ دلہا آئے جوتا اتار کے بیٹھے اور اس کی بہنیں جوتا چھپائیں یہ بھی رسم ہے کوئی شریف آدمی سوچ سکتا ہے بات لیکن اچھا ساری زندگی غریب جو ہے گدا پہ کبھی سوار نہیں ہوا شادی والے دن اس کو گھوڑے پہ بٹھاؤ وہ اس کی آدھی جان نکل جاتی ہے اس جگہ پہ پہنچتے پہنچتے کہ ابھی گرا میں ابھی گرا ابھی کو بھی گھوڑے پہ بیٹھے ہی نہیں غریب میں ساؤتھ افریقہ میں تھا میرے ایک دوست ہیں ان کی دعوت تھی تو اس بیچارے نے اپنے وہ گھوڑے چھوڑے منگا کے ہمیں دکھائے اسے پتا تھا کہ یہ مولوی سے زیادہ جٹ آدمی ہے بلوچ آدمی ہے ان کو تو گھوڑے چھوڑے کا شوق ہوتا ہے تو نے گھوڑے منگائے میرے ساتھ کافی سارے مولوی صاحبان تھے کافی گھوڑے تھے تو ایک کچھ خاص نسل ہوتی ہے لٹل ہارس چھوٹے گھوڑے ہوتے ہیں وہ ہمارے ایک مولوی صاحب کہنے لگے بکی مکی صاحب مجھے اس میں بٹھاؤ یہ چھوٹا اس کو میں قابو کر لوں گا یہ سب سے زیادہ شرارتی ہوتا ہے میں نے کہا یہ سب سے شرارتی گھوڑا ہوتا ہے اللہ کے بندے اس کو تم ایسا نہ سمجھے یہ اصیل گھوڑا نہیں ہے اصیل عربی النسل نسل ہوتے وہ اصیل گھوڑے ہوتے ہیں جو اپنے سوار پہ جان دے دیتے ہیں جو اپنے سوار کو کبھی گرا کے نہیں بھاگے گا اپنے سوار کو کبھی دکھ میں نہیں چھوڑے گا تو وہ تو عربی اچھا راستہ آپ بھول جائیں آپ لگام ڈال دیں وہ خود راستہ ڈھونڈے گا لیکن یہ بڑا شرارتی ہوتا کہ سکا نہیں آتا کہ تھا یہ بڑا اتنا سا گھوڑا یہ کیا شرارت کرے گا اگر کرے گا جو میں اتر جاؤں گا ٹھیک ہے جیسے آپ کو شوق ہے تو آپ اسی پہ بیٹھے تو ہمارے مولوی صاحب جی نے آپ بڑے کم تراک سے اس پہ سوار ہے پہلے وہ جب بھی گرایا وہاں حضرت پڑے ہوئے تھے کہیں ٹوپی گئی اور کہاں جوتے گئے یہ بھی شکر ہے کہ پاؤں نکل گیا سے ورنہ حضرت کو لے کے پتا نہیں کہاں پہنچا تھا وہ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اتنا تہذیب کفر میں کیوں رنگے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی کے یہ واقعات پڑھ کر بھی ہمیں افسانے کا شکار ہونا پڑتا ہے اور کہ ایسا کیوں ہوا حضور نے بھی بیماری اب کیوں حضور کی باندھی ہیں ان کے لیے حلال ہیں بادشاہ نے ان کو ہدیہ کیا وہ مملوکہ ہیں بالکل یمین ہیں جب اللہ کے نبی کے لیے حلال ہے بات ختم ہو حضرت سلیمان کی تو ایک سو بیوی ہے وہاں کیوں نہیں بات کرتے اسی طرح ہر پیغمبر کی سینکڑوں بیویاں ہیں چار بیویاں ہیں پانچ بیویاں ہیں اچھا سب سے زیادہ اعتقاد حضرت ابراہیم میں رکھتے ہیں ان کی دو بیویاں تو بیوی بی سارا اور بیوی حاج ہیں ایک سے حضرت اسحاق ہیں اور ایک سے حضرت اسماعیل ہیں ان کی بھی دو بیوی ہیں تو اس لیے کہنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ یہ بالکل ایک طبیعی بات ہے اور ایک حق بات ہے اس پر کبھی دل و دماغ میں خیال نہ لایا کریں کہ اللہ کے پیغمبر کی ایسا کیوں کیا جب ایک حق ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ حج سے تشریف لے آئے منا آ گئے رمی جمرات ہو گئی قربانی ہو گئی آپ طواف زیارت کے لیے آپ کی زوجہ ہے محترمہ بھی آپ کے ساتھ تھی تو طواف زیارت کیا صفا بروا دوڑے جب فارغ ہو گئے تو حضرت اللہ ابن عمر نے اپنی بیوی سے خواہش کا اظہار کیا کہ میری طبیعت تقاضا کر رہی ملنے کا تو بیوی نے کہا کہ ایک تو ہم سفر میں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں نے تو ابھی تک بال نہیں کٹائے کنکریاں تو بال نہیں اور آپ نے بھی ماشاءاللہ اللہ اپنا نہر و حل کر لی لیکن میں نے بال نہیں کٹایا تو حضور نے فرمایا یہ کون تو مشکل بس رہا ہے میں بال کاٹ دیتا ہوں تو مقصد یہ تھا کہ ان کی بیوی ہے ان کی زوجہ ہے ان کے لیے حلال ہے کئی بندے ہمیں یہاں ہر شریف میں باقاعدہ چٹ لکھ کے سوال پوچھتے ہیں کہ جی ہم حج پہ آئے ہیں حج کے ارکان کے علاوہ سے ہم نے عمرہ کر لیا ابھی دس دن مکے میں رہنا ہے مدینے میں رہنا ہے پھر آنا ہے تو ان دنوں میں کیا میاں بیوی آپس میں مل سکتے ہیں اچھا ان کے تصور میں یہ ہوتا ہے کہ مکہ مدینہ تو پاک جگہ ہے یہاں میاں بیوی کا ملنا تو گڑا ہوگا میں نے کہا یہاں مکے میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اوپر سے گرتے ہیں نہیں آخر مکے میں جو لوگ پیدا ہو رہے ہیں یہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں خدا کے بندے مقصد ہے کہ گناہ گناہ ہے اور اس کی اور بھی مثال میں عرض کروں چاہے کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے آپ اپنی بیوی کے ساتھ یہاں سے مدینہ منورہ کا سفر کریں آپ کی اپنی گاڑی ہو کار ہو آپ میں بیوی ہیں علیحدہ ہیں جا رہے ہیں راستے میں آپ کی خواہش ہو آپ مجال ہیں کہ بیوی سے کہیں آپ مر جائیں گے نہیں کہیں گے کہ بیوی کیا کہے گی یعنی عجیب آدمی ہم بدی کے راستے مدینہ نہیں پہنچیں گے وہاں جا کے نہیں رہیں گے کیا راستے میں کوئی ضروری ہے کہ ہم راستے میں ملیں آپ کبھی نہیں کہیں گے لیکن اگر آپ اکیلے کار میں جا رہے ہوں ساتھ میرے جیسا کوئی چھوٹا موٹا ملا مولوی بھی ہو راستے میں کوئی نوز بلا خوبصورت لڑکی مل جائے انشاءاللہ شاء آپ بھی دیکھیں گے میں بھی دیکھوں یعنی حرام ملے تو آپ بھی نہیں چوکیں گے اور میں بھی نہیں چوکوں گا لیکن اپنی بیوی کو نہیں کہیں گے کہ بیوی کیا کہے گی جی مدینہ شریف جا رہے ہیں راستے میں تو ضروری تھا کہ ہم ملیں حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ولو ولا تندور بیوی اگر تندور پہ روٹی پکا رہی ہے خامد کے دل میں خیال آ گیا ہے جلنے دو اس کو روٹی کا جل جانا جو ہے وہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ تیرا خامن جہنم میں جلے آپ نے فرمایا والا الرحل اگر تم اونٹ میں سفر کر رہے ہو کجابے میں بیٹھے ہوئے ہو اس ہودج میں بیٹھے ہوئے وہاں تمہارا خامد خواہش کرنا چاہتا ہے پوری کرنی ہو آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عورت رات کو خامد اس کو بلائے اور وہ بغیر عذر ہاں عذر ہے حیض ہے نفاس ہے بیمار ہے مریضہ ہے اگر عذر نہیں ہے فعابت اس نے انکار کیا تو اللہ کے ہزاروں فرشتے اس پہ لانت کرتے رہتے ہیں ساری رات کہ بیوی کا مقصد کیا ہے روٹی تو ہوٹل سے بھی کھا سکتا ہے کپڑے تو وہ کسی ڈرائی کلین سے بھی دلوا سکتا ہے تو باقی تو مقصد تو جہنم سے بچنے کے لیے تو بیوی ہوتی ہے کہ وہ تمہاری عزت کی محافظ اور تمہارے گناہوں سے تمہیں بچائے تم اسے گناہوں سے بچاؤ لیکن تو اس لیے میں نے یہ تفصیل بیان کی کہ اسی چیزوں کو رشتی نے اسی چیزوں کو تسلیمہ نسرین نے اسی چیزوں کو بعض مستشرقین نے نشانہ بنایا ہے کہ جناب اسی طرح راج پال نے اسی طرح ایک ہندو نے کہ رنگیلا رسول کے نام سے کتابیں لکھ کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا کہ دیکھیں جی آپ کی اتنی بیویاں اور پھر ایک بیوی کے گھر میں بیٹھے ہیں وہاں دوسری بیوی کو بلا لیتے ہیں ان کا گھر ہے اب یہ کہا جائے کہ بی بی حفصہ کیوں ناراض نہیں تو بی بی حفصہ کی ناراضگی تو ایک فطری ناراضگی وہ تو بیوی ہے اس کا ناراض ہونا جو ہے وہ تو این فکری آخر اس کا گھر ہے اس کے گھر میں بھی سوکن کیوں آئی اس کا ناراض ہونا جو ہے وہ تو بالکل طبیعی ہے اس پہ غصے آنے کی ضرورت ہی نہیں تو بی بی ہفتہ جب آئیں تو ناراض ہوئی حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے کسی کو نہ کہیں حرم تو میں نے اس کو حرام کر دیا آپ نے آئندہ میں اس کو نہیں بلاؤں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اسی واقعے کے بعد حضور نے بی بی حفصہ کو یہ بھی کہا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابو بکر بنیں گے ان کے بعد خلیفہ تیرا باپ بنے گا لیکن کسی کو کہنا نہیں اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے میمون ابن مہران نے حضرت زحاق نے بڑے بڑے لوگوں نے لکھا ہے کہ اثر نبی ازواج ہی حدیثن کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو بات بات چھپانے کی کی کہ یہ بات چھپا کے رکھنی ہے کسی کو نہیں کہنا انہوں نے کہا ان میں یہ بات بھی تھی کہ خلافت ابھی بکر و تو بعض لوگوں نے اس سے بھی استدلال کیا حضور صلی اللہ بہرحال اگر واقعہ شہد کا ہے تب بھی حضور نے حرام کہا کہ میرے آج کے بعد مجھ سے وہ حرام ہے شربت اگر واقع ابھی بھی ماریا کپتیا کا ہے تو آپ نے اس پر بھی فرما دیا کہ آج کے بعد اس پہ حرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری باتیں فرما دی تو ساتھ یہ ہدایت بھی کی کہ کسی کو بتانا نہیں لیکن بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ اتنے قریب تھیں اچھا اب کبھی ان کو بھی آپس میں غصہ آ جاتا حالانکہ بی بی حفصہ اور بی بی عائشہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں لیکن غصہ فطری چیز ہے ایک دفعہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور میرے گھر میں تھے میرے گھر میں جو کچھ بھی تھا کھانا میں تیار کر رہی تھی بی بی افسر نے جلدی سے پیالے میں کھانا بھیج دیا حضور کے لیے تو مجھے میری قریب نے کہا کہ آپ نے تو ابھی کھانا تیار نہیں کیا بی بی بیفسا نے تیار کر کے بھیج بھی دیا ہے تو میں نے کہتی ہے بی بی عائشہ میں نے اپنی کنیز کو سکھلایا کہ کسی طریقے سے ایسا کرو کہ وہ کھانا جو ہے نا میرے کھانے کے آنے سے پہلے اس پیالے کو الٹ دو تاکہ حضور وہ نہ کھائیں یہ غصہ ہوتا ہے فطری بات ہے یہ تبھی کی بات ہے تو بی بی اچھا کنیج نے بھی تعمیر کی الٹ دیا اچھا الٹنے میں اتفاق ایسا ہوا کہ وہ پیارا سارا وہ ٹوٹ گیا بیٹی کہاں پیارا ہوتا ہے گرنے سے ٹوٹ گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ڈنر سیٹ تو تھے نہیں کوئی مٹی کا پیالہ کوئی لکڑی کا پیالہ کوئی اپنا چمڑے کا بستر چمڑے کا سرانا یہ عام چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غارت امکم بھی تمہاری ماں نے غیرت کھائی غصہ آ گیا اچھا ایسا کرو کہ اس کھانے سے کھانا لے جاؤ اور یہ عائشہ کا پیالہ جو اس میں ڈال کے فرمایا جاؤ بی بھی افسرے اس کے پیالے کے بدلے میں پیالہ دے دو کھانے کے بدلے میں کھانا تو یہ غصہ آ جاتا ہے یہ طبیعی بات ہے فطری بات ہے حالانکہ وہ اتنا قریب تھی کہ حضور نے بی بی افسر سے فرمایا کہ کسی کو نہیں بتانا اسے عائشہ کو آ کے بتا دیا کیونکہ آپس میں سہیلیاں بھی تھی سوکنے تھی تو سہیلیاں بھی تھیں اور پھر دونوں کرشی ہیں وہ ابو بکر کی بیٹی ہے وہ عمر کی بیٹی ہے تو اس نے آ کے بتا دیا اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ فلمبا نباد بھی واضح اللہ علیہ اللہ نے ظاہر الرف باز آردام باز آپ نے کچھ بات تو بتا دی کچھ پھر رکھ لی فلما نبا بھی قادت من امبا کا جب حضور نے خبر دی تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے یہ تو ہمارے اندر کی بات ہے چھپ کے کی لیا اس رات کو کیسے پتا چلا ہم نے نبانی الخبیر مجھے اس خدا نے خبر دی ہے جو جاننے والا ہے جو علم والا ہے جس کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں اب جو ہم نے آیت پڑی تھی اس پہ غور کریں علماء نے لکھا ہے کہ یہ کتنا بڑا شان ہے بی بی عائشہ آپ تک ان تتوبا الى الله فقد سقط قلوبكما اللہ نے فرمایا ان تتوبا الى اللہ یہ خطاب ہے بی بی عائشہ بی بی حفصہ کو محدثین مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے براہ راست کسی عورت کو خطاب نہیں کیا قرآن میں ہاں یہ تو آتا ہے کہ اللہ نے واہی بھیجی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ بی بی موسا کی اماں کی طرف القا کیا گیا الہام کیا گیا ان کے دل میں بات ڈال دی لیکن براہ راست کتاب ہو کہ تم دونوں اگر توبہ کرنا چاہو ان انتظاہ فقت فقط گرو بن تہرا ہوا مؤ وجبريل وصالح المؤمنين بعد ذلك ظهير تو علماء نے لکھا یہ شان صرف بی بی عائشہ اور حفصہ کو ملا ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے قرآن پاک میں اپنے بھائی میں اپنے کلام میں براہ راست ان کو خطاب فرمایا اور اتنے لطف کے ساتھ کہ تمبی بھی ہے تمبی بھی ہے لطف و کرم بھی ہے ناراضگی بھی ہے افو و معافی بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب ساتھ ساتھ ہدایت بھی ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اچھا اگر تم اپنی باتوں پہ اڑی رہو اور میرے نبی کی اطاعت نہ کرو تو نبی کو تو اللہ کافی تو بہرحال یہ مقام کہ قرآن مخاطب کرے کسی کو خدا مخاطب کرے یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی یہ مرتبہ جو تھا بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی ہن کو ملا ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ بی بی عائشہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یعنی اتنا دور رس نظر تھی کہ اکثر معاملات میں آپ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے بھی دیتی اور اس کے بعد یہ عالم بھی تھا کہ آپ نے اپنی وسیعت میں کہا اپنے بھائیوں سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت عاصم سے کہ میری زندگی تو الحمدللہ گزر گئی اب میرے بعد جو جائیداد ہے رابا کی جو مجھے باپ نے بطور خاص دی تھی وہ فوراً وقف کر دیا ہے غریبوں پر اس کے بعد غریبوں پہ تقسیم اس کی آمدنی جتنی آئے تو آپ نے یہ بھی فیصلہ اپنی زندگی میں کر لیا تھا اور اپنے بھائیوں کو بتا دیا تھا اسی طرح جب زمانہ آیا نا جی دور آیا اللہ رحمت کرے اللہ رحمت کرے حضرت عثمان کے بعد جب فتن کی ابتدا ہو گئی جب فتنوں کی ابتدا ہو گئی تو یہ بھی بی افسا کا مشورہ تھا کہ آپ نے اپنے بھائی کو بلایا اور کہا کہ دیکھو ایک طرف بی بی عائشہ ہے اور ایک طرف حضرت علی ہے لہذا تم گوشہ نشینی اختیار کر لو بالکل الگ تھلگ ہم کہاں جائیں بیٹے کا ساتھ دیں یا ماں کا ساتھ دیں یہ اتفاق ہے اور یہ تمام فتنہ جو ہے دشمنوں نے کھڑا کیا ہے نہ حضرت علی کے دل میں کوئی بات ہے اور نہ بی بی عائشہ کے دل میں کوئی بات لیکن بہتر یہ ہے کہ تم الگ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کی اس نصیحت پہ عمل کیا کہ بالکل پھر انہوں نے دخل نہیں دیا کسی معاملے میں وہ دخل انداز ہوں ان نے کہا جو آپ کا مشورہ ہے جو آپ کا فیصلہ ہے جو آپ نے فرمایا ہے وہی بات جو ہے وہ ٹھیک ہے اور اسی طرح یعنی بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی الحا کا اتنا بڑی عظمت تھی اتنا بڑا مقام تھا کہ بہت سارے مشکل مسائل میں اور بہت سارے ایسے مسائل کے جن کے الجھ جانے سے بہت بڑا نقصان ہوتا تھا تو آپ کے بھائی ہوں یا آپ کے والد ہوں بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کے مشورہ کر اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو تھی تقریباً ساٹھ سال ساٹھ سال کی عمر تھی اور آپ مدینے میں وفارے اور یہ وفات کب ہوئی ہے بعد لوگوں نے لکھا خلافت عثمان میں لیکن یہ غلط بات خلافت عثمان میں سیدہ حفصہ فوت نہیں ہوئی بلکہ سیدہ حفصہ اس وقت فوت ہوئی ہے کہ جب خلافت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلو کر دی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور یہ سلو جو ہے نا جی اس کو بھی لوگ اچھالتے ہیں حالانکہ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک دفعہ حضرت حسن سامنے آئے نا تو چھوٹے تھے بچے تھے آپ تو آپ نے فرمایا ان ابنی حضا سید اللہ بین آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا یہ سردار ہے اور اللہ اس کے ذریعے دو مسلمان جماعتوں میں جھگڑا ہوگا تو سلو کا ذریعہ بنے گا تو یہ پیشین گوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا پھر حضور دونوں جماعتوں کو مسلمان جماعتیں کہہ رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ روز بلّہ ایک جماعت کافروں کی ایک جماعت مسلمانوں کی تو اب حضرت معاویہ حضرت حسن کا تقابل ہو جانا تو لڑائی ہو جانی لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت معاویہ سے سلوک کر دی نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ مسلمانوں میں کتاب ہو پہلے حضرت عثمان کے بعد کتنا نقصان چکا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنا بڑا نقصان چکا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبریں سے جنگیں لڑتے رہے دشمنوں سے مقابلہ کرتے رہے کوئی موقع ہی نہیں ملا ان کو اسلام کے بڑھانے کے لیے میں بالکل مجھے خلافت کی غرض نہیں ہے تو آپ نے سلو کر لی تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا اور مدینہ منورہ میں اس وقت جو گورنر تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے وہ مروان الحکم تو اب یہ قاعدہ یہ ہوتا تھا کہ اس دور میں بھی اور ویسے بھی یہ شریعت کا حکم ہے کہ جب آدمی گورنر ہو امیر ہو اگر وہ موجود ہو تو پھر جمعہ بھی اسے پڑھانا چاہیے اب یہ تو ہم دور ہو گئے نا جی اسلام سے اب ہمارے حاکم تو بیچارے ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نواز کیا ہے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ وضو کے فرائض کیا ہے ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کے فرائض کیا ہیں واجبات کیا ہیں سنن کیا ہے مستحبات کیا ہے وہ نماز کیا پڑھائیں گے یا جمعہ کیا پڑھائیں گے تو اس لیے بہرحال ان حالات کے باوجود یعنی گورنر پڑھاتے تھے تو مروان ابن الحکم نے سیدہ حفصہ کا جنازہ پڑھایا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد آپ جنت البقی الغرکت میں دفن ہوئی رضی اللہ تعالی عنہ و اللہ عالم کہتے جی کہ اس طرح بھی سلا تو سلام پڑھنے جائز ہیں کہ مثلا میرا آدمی جو ہے وہ وہاں موبائل لے کے کھڑا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ اور میں موبائل کے ذریعے یہاں سے سلام پڑھوں ویسے آپ موبائل کور میں کیوں نہیں بھجوا دیتے یعنی اتنا گستاخی کرنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے مجھے بتائیں اتنی بے ادبی کی اور بے حیائی کی کیا ضرورت ہے نبی کی شان میں اس کو موبائل سے سنانا چاہتے ہو یعنی کچھ سوچو تو صحیح ہم کہاں جا رہے ہیں بھائی جب اللہ کا فیصلہ ہے کہ دور سے درود پڑھو گے تو اللہ فرشتوں کے ذریعے پہنچائیں گے سامنے آؤ گے حضور خود سنیں گے پھر یہ کیا مطلب ہے کہ موبائل کے آپ ذریعہ بنائیں استعمال کرنے کا اور وہ بھی اللہ کے نبی کے لیے یعنی جہاں بڑے بڑے لوگ جو ہیں اولیاء اللہ بھی کام آئے کہ باخدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار کہ بھائی اللہ اپنے گستاخوں کو تو معاف کر دیتا ہے لیکن نبی کے گستاخ کو معاف نہیں کرتا حضور نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی حضرت عمر کافر تھا مشرق تھا لیکن اللہ نے معاف کر ابو حریرا کی والدہ مشرقہ تھی حضور نے دعا مانگی اللہ نے معاف کر دیا لیکن حضور نے جب عبداللہ ابن ابئی کے لیے دعا مانگی ہے منافق کے لیے دعا مانگی اللہ نے تیرے دشمن ہیں ان کے لیے ستر دفعہ بھی مانگو تو میں نہیں بخشوں گا ان اللہ کیوں منافق جو تھے وہ براہ راست دشمن محمد مصطفیٰ تو اللہ یاد رکھیں اپنے دشمنوں کو معافی دے دیتے ہیں حبیب کے دشمنوں کو معافی کبھی نہیں دیتے اس قدر سوچ بھی غلط ہے ایسا سوچنا بے ادبی میں شامل ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نعوذ باللہ ہم کسی کتاب میں یا قاب میں آ جائیں جب ہمارے پاس قرآن کا مسئلہ موجود ہے کہ آپ ضرور پڑھیں اللہ پہنچائیں گے آپ سامنے آ جائیں حدیث ابو داود میں صحیح حدیث ہے کہ ما بن مسلم علیہ اطلاع رد اللہ علیہ روحی کہ جب کوئی مسلمان مواجہ شریف میں کھڑے ہو کے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری روح کو توجہ فرماتے ہیں تو میں اس کو جواب دیتا ہوں اس سے ذرا جلدی بن جاتا ہے ہمارے لوگ بہت بڑے ماشاء اللہ اس معاملے میں تیز ان کو اللہ تبارک ہوتا ہے ایسے معاملات نے دماغ ایسا دیا ہے کہ دنیا سوچ نہیں سکتی وہاں ان کی پوری نے فرمایا بی بی عائشہ کے گھر میں حضور تشریف لے انہوں نے بھی کہہ دیا کہ راج مغافیر مغافیر مغافیر کہاں پہ گیا آپ صحیح فرماتے ہیں آپ کا فرمان بالکل حق ہے لیکن وہ جو شاد کی مکھی ہے وہ تو ہر جگہ جا سکتی ہے نا ہو سکتا ہے اس نے مغافر کھایا ہو اس کے اثرات جو ہیں آپ میں آئے ہوں تو آپ نے فرمایا چلو میں آج کے بعد حرام کرتا ہوں آئندہ نہیں تو اللہ کے نبی نے تو یہ دو واقعات آئے ہیں اسی طرح اور بھی واقعات ہیں زندگی باقی تو بات باقی وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین